علم حاصل کرنا قرآن پاک کی تعلیمات حاصل کرنا مجھے مجھے مسائل حاصل کرنا یہ تمام تصدیقات اور تحقیقات کرنا بہت بڑی دولت بہت بڑی محنت ہے دین انہیں عموم سے ملتا ہے لیکن بستی میں چند لوگ اس کام کو کر لیں حاصل کر لیں مسائل کا علم حاصل دساس کا ٹرین حاصل کرنی ہے تو یہ فرض کے پایا ہے سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو ہے لیکن تقوا حاصل کرنا ہر مومن پر فرض ہے چاہے وہ آئی ہو چاہے وہ مفتی ہو چاہے عام آدمی ہو ہر مومن پر تقوا حاصل کرنا فرض ہے اور یہی یاد کا ذریعہ ہے اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا دوستی کی بنیاد رکھی اللہ کے کہتے ہیں اللہ کے بلی بلی کے مت کیا مانے ہیں اللہ کا دوست اللہ کا دوست میرے بچے جہاں بجایا تو مانتے تھے کہ دیکھو انسان کی تبلیغ میں کیا کیا چیز ہے دنیا میں کیا ہے مایا نہیں گندا تھا دو بندے من ماں کا ہے اور باپ کی بنی انسان کی تکلیف دو گندے پانی ہو سکے تو اپنے اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کیونکہ بڑائی اور تکبر اور نام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو بندے سے آگے اور ان کے ساری مانگ جو بندہ اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے اللہ کے نام برا ہوتا ہے اور جو شخص اپنی نظر میں برا ہوتا ہے اپنے حکومت پر نظر رکھتا ہے اپنے آپ کو حقیق سمجھتا ہے چھوٹا سمجھتا ہے حتیٰ کے ساتھ سے چھوٹا سمجھتا ہے تمام مسلمانوں سے سب سے کم تک جانتا ہے حکیم المت مولانا شاہ علی سا سامنے پر مانیہ تھی یاد تمام مسلمانوں میں سب سے کم ہوں فی الحال یعنی میرا موجودہ آج ہے اللہ والے آپ کو سب سے حقیق ہیں اور اس حقیق جاننے کی برکت سے وہ ملائک سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں عجیب بات ہے انسان کا شرف دیکھا کہ گندے پانی سے تبدیل کیا اللہ نے لیکن اس کو سے جو روح سے بنی ہوئی مخلوق ہیں گناہ کرنا جانتے ہی نہیں گناہ ان کی ڈکشنری میں ان کی بغل میں معصوم ہے ان سے بھی زیادہ آگے بڑھانا کیا کیا وجہ ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو سب سے سمجھتا ہے وہ فرماتے تھے کہ کہ اللہ تمام مسلمانوں نے سب سے کمتر تعلق سے اور تمام کافروں اور جانوروں نے سب سے کم تعلق سے مال کے معنی انجام کے اب کافی کے انجام کے میں کیسے بندر مسلمانوں کو سمجھ میں آ گیا کہ کو اپنے آپ کو سب سے زیادہ مکیل سمجھ تمام مسلمانوں نے اپنے آپ کو سب سے کم تک سمجھا ہے اس لیے کہ معلوم نہیں کہ میرے کون سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ستارا کیونکہ ابھی تو فیصلہ ہوا ہی فیصلے سے پہلے نتیجہ آنے سے پہلے خوش ہونا جیسے کہ سب کی بات ہے اگر طالب علم اسکول کالج میں پر پیپر لے گیا ہے اور آ کر کہے کہ تو بڑا خوش ہو رہا ہے تو آپ پہلے بار اور دوست دیکھیں بھائی پہلے نتیجہ آنے دو کے بعد ہم خوش ہو جائیں تو یہ پھر نتیجہ آنے سے پہلے اس کی کوئی معنی نہیں ہے ابھی تو نتیجہ آیا نہیں ایران کے شہر بہت سارے ایرانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایمان کو سلامت بے غور ہو گئے آسن تو بڑی چستی ہو جاتا جب میں اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جاؤں ایمان سلامت رہ تب میں اپنی اپنی چستی اور چلا گئی یعنی اپنی نیکیوں پر میں خوش ہوں گا کہ اللہ ہم سے وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ ہمارے عمال سے اللہ تعالیٰ کی طرح پوچھوں تو ابھی سے کیا خوش پوچھوں اس لیے اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے فی الحال ہم سب سے جانتے ہیں اور کافروں سے مطلب جاننے کا کیا مطلب ہے انجام کے اخلاق کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ بڑے بڑے کافر بڑے بڑے جناکاروں کو اور بڑے بڑے شہار کہ وہ بڑے بڑے اولیاء ہوں حضرت خدیر بن عیاض رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ گزرے ایسے ہی حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ حضرت بشر حافی حافی کے معنی کہ جو ننگے پیر چلنے والا حضرت بشر حافی ان کا واقعہ ہم نے سنایا کہ بہت شراب پیتے تھے بہت شراب پیتے تھے لیکن ایک دن نشے میں خود جا رہے ہیں کہ زمین پر ایک کالا نظر آیا جس پر اللہ تعالیٰ کا ہے بس اس کو اٹھایا اور صاف ہو کے چما اور گھر میں لے جا کے عدد پہ کام دیا اللہ کو پہلے یہ ادب کرنا یہ ادا کی بنا تھا بس فیصلہ کر لیا کہ ان کو اپنا بنانا تو ان کو اپنا بنا لیا اپنا بڑا بانی بنا لیا یہ باپ نے فرمایا اللہ پڑھ لی پرانے لیان نے کہ ہم نے زمین کو پہلے بنایا ہے تو ایک خاص تاریخ ہو گئی اور سے ارادہ کر لیا کہ میں جوتے پہن کے لوگ اللہ نے یہ بنایا ہے میں اس کے اوپر جوتے پہن کے کہتے ہیں ایک حال تھا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے شریف یا آپ کے پیسے یہ حال تھا مسئلہ ہے موقع کی رابطہ بتا رہا ہے یہ کلام اور روشنی کے جہاں جاتے تھے زمین کو اللہ حکم دے دیتے کہ ہے زمین کو اجازت دکھ لے جائے نجازت دکھ کے راستے میں لے جائیں زمین پٹری تھی اور نجازت کو نکل جاتا اور امام احمد ابن محمد ابن حمل رحمۃ اللہ ان کا اتنا ادب اور اکرام کیا کرتے تھے حالانکہ وہ بھی کتنے بڑے رضا والے شاعر اور فقیر فقیر تھے امام تھے اپنے وقت لیکن جب کشن نافی ہے کو لا تشریف لاتے رہے تو امام صاحب کھڑے ہو پڑھنے اور ٹارگیٹ کیا سکتے تھے کہ اردو آپ سب سے بڑے امام ہیں کے اور یہ تو عالم بھی نہیں آپ کے لیے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا جواب دیا سلمان یہی دولت جو جواب ہوتا ہے اسی دولت کو ہم نے حاصل کرنا ہے اور یہی پیغام اپنے مشرقہ میں آپ تک پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی نصیب کروایا جاتا ہے امام صاحب نے فرمایا کہ میں عالم میری کتاب ہوں اور یہ عالم آگے کتاب سے کیا مشہور بتائیے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے سورہ ملک کی اس میں اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے اللہ خلق الموت ہو بدل خیال یب ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے تبدیل کیا ہے یہاں شہر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی پہلے ملتی ہے لیکن موت کو پہلے مطلب کرنا ہے موت کو پہلے بیان کرنا ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ موت کو پہلے بیان کرنا ہے حالانکہ جتنی پہلے زندگی ہے نا وہ پہلے شام پیدا ہو ہے پھر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے بیان کرنا ہے اللہ بھی اللہ اور وہ وہ ذات ہے جس نے موت کو کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر یہاں اس لیے فرمایا پہلے کہ تاکہ ہم خبردار ہو جائیں کہ اپنے انجام کو یاد رکھیں کہ ہمیں یہ دن دنیا سے جانا ہے موت مانی ہے جو زندگی موت کو سامنے رکھ کر گزاری جائے گی وہ زندگی غلط روک کر نہیں جا سکتی جو شخص اپنے انجام پر نظر رکھے گا کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے مالک کو دکھانا ہے ہر لمحے کا حساب کتاب بات کم لوگوں کے اوپر تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں موت کو پہلے جانا بتایا اور اس کے بعد پھر کیا بتایا کہ تمہاری اس موت اور زندگی کی تخلیق کی وجہ کیا ہے کیوں ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تم تو پہلے روح روح سے روح اور ہم نے تم کو یہ ہاتھ پیر سر آنکھیں ناک کا یہ سب تمہاری روح کو ہم نے یہ ایک دوسرے میں ادا کیا ہے گویا کہ سواری ہم نے تم کو روح سوار ہے جسم ہماری سواری جیسے آدمی کی سواری کے اوپر بیٹھتا ہے یا آج کل تو موٹر کار ہے موٹر پہ بیٹھتا ہے اسٹیئرنگ ہمارے کنٹرول میں ہے بریک ہمارے کنٹرول میں یا موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے بریک ہمارے کنٹرول میں ریچ ہمارے کنٹرول میں ہمارے کنٹرول میں ہے تو وہی سواری ہے تو یہ جسے بھی ہے یہ ساری سواری ہے اور سوال کون سا ہے ڈرائیور کون سا ہے روح ہماری روح جو ہے ڈرائیور اب اگر ڈرائیور جو ہے وہ اناڑی ہوگا تو ایکسیڈنٹ کرے گا تو روح روح کے اناڑی بن کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ والوں کی ہے کسی مائر ٹرینر کی ضرورت ہے تو غلط بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بچا بیاں کرنا ہے کہ ہم نے تمہیں جس دے کے دنیا میں بھیجا ہے کیونکہ روح جو ہے اس کے پاس ہاتھ پیر ہاتھ بانس سب دماغ میں کچھ نہیں تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دے دنیا میں بھیجا ہے یہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے عام کثرت نہیں بتائی لیے کہ کون کثرت کرتا ہے آمان بلکہ اچھے اکثر آسم عمل کو اپنے ح کون بناتا ہے اسلام کو اپنے حسین کون بناتا ہے اور اسلام حسین بنتا ہے والا اللہ جو نیکی سامنے آ جائے اس میں جلدی اور عئی تم اور اس آیت کی تفصیل بھگوان صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفصیل کہ ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہماری منع کی ہوئی باتوں سے بچتا ہے ایک کام تو یہ ہو گیا کہ جو احکامات اللہ ہم نے دیے ہیں ان کو ان پر عمل کرنا اور دوسرا کام یہ ہے کہ جن باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں سے روکنا ہے بھائی کوئی کسی کا کسی سے محبت کرتا ہو تو وہ چاہتا ہے کہ محبوب کی مرضی کے مطابق ہم چلیں تاکہ ہم اس کو زیادہ پسند آ جائیں عاشق اپنے معشوق کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتے رہے ہیں اور جس کا معلوم دنیا دار ہو تو کیا ہے کہ اس کے مطابق اسی طرح ہیئر اسٹائل کرے گا اسی کے جیسے مٹک مٹک کے چلے گا اسی کے جیسے پتلو چڑھائے گا اور اسی کے جیسے رائے دیتا ہے لیکن ایک محبوب کے ہاتھے ہی ہمارا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کو ان کی پسند کی ادائیں سیکھنا ہے انہوں نے ہمیں دنیا میں ہاتھ پیر ناک کان کیونکہ روح وہ یہ کام نہیں کر سکتی تھی یہ سارا اس لیے لے کر دیکھا ہے کہ ہم ان کی پسند کی ادائیں لے سمجھ گیا تو محبوب کی مرضی کے مطابق کام کرنا اب اگر کوئی محبوب کی مرضی کے مطابق سارا اپنا گیٹ اپ چینج کر لیں ہولیا تو اس کا کوئی لیکن باقی باتیں محبوب کو ناپسند ہیں اور وہ ان سے نہ بچے تو بتائیے یہ اس کی محبت کا حق ہے کہ جن باتوں جو باتوں کو محبوب ناپسند کرتا ہے معاشروں ناپسند کرتا ہے ان سے بھی تو بچے گا نا تو محبت کافی ہوگی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بات کا کام دیے ہیں اور بعض باتوں سے منع کیا ہے کہ یہ یہ کام نہ کرنا جیسے اللہ تعالیٰ نے بدری بھائی کو حرام بنایا ہے کہ نہ کو مت دے کل لینے کا یا اردو میں ہسوانی اللہ تعالیٰ نے دیا کہ آپ مومنی سے کہہ دیجیے کہ اپنی بات نکاح کا تو یہ کوئی مولوی کا مسئلہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں مولوی مسئلے بناتے ہیں مولوی مسئلہ بناتا نہیں ہے ایک کا موسم مولوی مسئلہ بتاتا ہے بناتا نہیں ہے عمل کرنا لوگ کا کام ہے یہ تھوڑی کو ابھی سے پکڑنے نہ تو آپ نے کیوں آئی تھی آپ نے کیوں شریف بدلا نہیں کیا ہمارا کام تو بدلانا ہے تو یہ حکم اللہ نے دے دیا اس کے روزہ وغیرہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ یہ کام کرنے کے اور بعض کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کرنا دیا کہ یہ یہ کام نہیں کرنا پرینگ نہیں کرنی نہ محرم کو نہیں دیکھنا تو یہ کام نہ کرنے والا تو دو تفریح ہو گئی تھی ایک تو ام آسنو کو آسن آباد کہ تم میں سے کون نیک ہے یہ دیکھیں لگا مرتے مرتے لوگوں نے چلنے کی کی یہ بدنگاہی ایسا مرد ہے نامحرموں کو دیکھنا شریک بندہ نہ کرنا لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا یہ سارا آرام اس حرام اس کے اتنے کے اتنے اور فساد پیدا ہو رہے ہیں کہ علیہ فرماتے ریسما کہ اس بدنگاہی کے نقصانات کو دائرہ زندگی یعنی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے آخرت تو برباد ہوتی ہے دنیا بھی برباد ہوتی ہے دنیا میں بھی کسی کام کرے جوتے پڑتے ہیں جوتے کسی پر ظاہر ظاہر بھی کسی پر ذلت کے جوتے پڑتے ہیں لگی کہ رسوا ہے تو غرض یہ کہ اس شخص کو جب کلمی کی تلقین کی گئی تو اس نے کیا شعر پڑا رضا کا علاقہ خاص کٹھا رحمت الخالقین کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے اس پانی مارنے والی لاش کا جس لڑکی سے عشق لڑایا ہے جو خبروں سے جانے والی جسے میں مرنے سڑنے بتاؤ پگڑوں میں جا کے انسان کا لیتا رہتا ہے وہ کھایا جاتا ہے خبر میں جا کر تو سارا مٹی ہو جائے گا اور خبر تو بہت دور ہے ہر پانچ سال کے بعد جس طرح حکومت بدل جاتی ہے اسی طرح حکومت کی حکومت بھی بدل جاتی ہے خاص ہو کیا ہے خاص ہو جائیں گے خبروں میں حسینوں کے بدن ان کے ڈسٹینپر کی خاطر راجے چہروں پر دیکھو غور کرو کہ خال چمکدار ہے اوپر خالی خال ہے نا اندر اندر وہی بھی صحیح ہے وہی گوشت گوشت ہے وہی ہڈیاں ہیں وہی خون ہیں اور وہی گوبر ہے بتائیے ہم نے سے ہر شخص جو ہے وہ کیا لیے ہے کتنی بھی خال چمکدار ہو کتنا بھی رنگ ہو رہا ہو بھی جو ہے شکل صورت کا ہو اندر کیا ہے صرف اوپر خالی جو ہے نا جس پہ انسان بڑھ رہا ہے تو ہر پانچ سال کے بعد یہ حکومت بھی تبدیل ہو جاتی ہے اس میں دبا جاتا ہے اور آخر کار کیا ہوتا ہے چہرے پر گولیاں پڑ جاتی ہیں اور آنکھوں پر بارہ نمبر کا چشمہ لگ جاتا ہے اور گال پچک جاتے ہیں دانت اکھڑ جاتے ہیں وہ لوگ آگے بہت تو میرے مرتبہ فرماتے ہیں کہ ایسی سوال کبھی مزید چیزوں پر ایسی پانی چیز پر مت کرو اللہ میں کے حقیقی حی لال باقی پر لوگوں پر نہیں ہے مجھے تو اس پر مرو نہ گوری کو دیکھے حضرت شیر یاد ہے نہ گوری کو دیکھو نہ کالی کو دیکھو اسے دیکھ کس نے میرا بتائیے بھائی مرنے والی اور جس پر مر کے آپ زندہ ہو جائیں یہ سارے حکیم مٹی کے ہیں نہیں بتائیے ہم کہاں سے برامد ہوئے مٹی سے برامد ہوئے کہ نہیں ہماری غذا کیا ہے گندم ہے گوشت ہے دال چاول اور پھل سبزیاں وغیرہ یہ کہاں سے برامد ہوتی ہے زمین سے تو برامد ہوتی ہے تو ہم بھی مٹی کے ہوئے نا جب ہم مٹی کے ہوئے تو ہم مٹی پر وہ اچھا ہے یا وہ بڑا چلتا ہے کہ جو ہمیشہ تیار ہمیشہ ہے یہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے کوشش رکھی ہے انسان یہ تو فطری کا مادہ رکھا ہے اللہ نے فرمایا ہے بال ہاں اردو اور افواہ اللہ تعالیٰ کو ہے ہم نے انسان کو گناہ کا مادہ بھی دیا ہے اور افواہ کا مادہ بھی جب اللہ فرما رہے ہیں تو ہم نے جب جاتا ہے جو اللہ نے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کل تم سب کے کا سلاکار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا قیامت تک کے آنے والے لوگ اس کو بڑھا نبی نے فرما دیا کہ تم سب کے کو سلاکار ہو کوئی ہے بھائی چلا تو آپ کہ ہم خطا اداکار نہیں سکتے کوئی کوئی سکتے تو اللہ نے ان بھی تقاضے رکھے ہیں ان میں تکلیف رکھی ہے لیکن ساتھ میں منا کر جیسے دیکھو ہم نے یہ بنائے ہیں حسین تمہارا یہی خیال ہے کہ تم ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہم پر بنتے ہو یا ہمارے لوگوں ہو ان حسینوں کے ہو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہاری نظر میں ہمارا حکم سیکھی ہے ہم سیکھی ہیں یا ہماری یہ مٹی کی بنائی ہوئی ہے سمجھ گیا یہی امتحان کے لیے اللہ نے ان کو تبدیل کیا ہے تخلیف بھی کیا اور ساتھ میں منع بنوا دیا آپ فرما دیجیے مومنین سے سے میں مومنین سے یہ نالائزی کا کام مت کریں نالائزی کا کام ہے بازار میں چلنے والی عورتیں اور بے بندہ عورتیں ان کو تاک جان کرنا ان کو دیکھ کر اپنے دل کو جو ظہر ابھیانات کر دینا یہ اتنا بڑا غیر اللہ ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے دین کی محنت کرنے والے دین کی محنت کو رہے ہیں اللہ کو نہیں مانا جو مقبول ہے دین کی محنت یہی میں کر رہا تھا کہ انہوں نے امام صاحب نے یہ فرمایا کہ میں عالم دل کے لاب ہوں اگرچہ وہ عالم دل لازی میں لیکن میں نے عرض کیا کہ اللہ والے اپنے آپ کو کچھ نہیں جانتے دوسروں کو اچھا جانتے ہیں اپنے کو اچھا نہیں جانتے تو بڑے ہیں اور فرماتے تھے کہ میں عالم دل کتاب ہوں یا عالم دل کا تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عالم بل کتاب ہونے سے مقبول کیا ہے مقبول حاصل کرنا ہے اس لیے کہ کہیں قرآن پاس میں حدیث کے پاس میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی ایجاد علم حاصل کرنے سے ہوگی جتنا علم ہوگا اتنا ہی بڑھیا نعمت ملے گی جنت اتنی بڑھیا ملے گی نہیں جنت ملے گی عمل ہے نا بھائی علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ عمل مسئلہ علم نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا ایک آدمی کو پتا چلے کہ بھائی پڑھنے میں اتنا ہے یہ تو علم حاصل کرنا ہو گیا اور تاجو نہ پڑے گا نہ پڑا ہے تو اس کو فائدہ ملے گا نہ ابھی تک سے علم حاصل ہوا تو عمل تو کیا ہی نہیں معلوم ہوا کہ عالم بل کتاب ہونا نہیں اللہ کو پانا اللہ کی پہچان دے سکے دوسری آیت سے اللہ تعالیٰ ہیں بما اللہ کو جن نہ ہوگی نسا لیا ہم نے نہیں پیدا کیا جہاں علماء اللہ بھی موجود ہیں پرانے پاک کا اسلوب دیکھیے کہ پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کو احاطہ نہیں پیدا کیا ساری چیزوں کوئی نہیں کرنا ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسان کو اللہ لیا بہت لیکن آئے ایک مقصد ہے اپنی عبادت اب تفاشی دیکھ لیجیے بربانی کیا گئی یعنی ہمیں تو دنیا میں جا کر ہم کو پہچانا اور ہماری ادائی ہوئی ادائے محبت کو طرح طرح کی اداؤں کو دیکھ رہا محبت کی ادائیں دیکھ رہا کہ صبح صبح صبح سردی ہے کبھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے نیند کو بھی قربان کر رہا ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے نیند کو قربان کر کے مسجد کی طرف دوا چل رہا ہے یہ کیا ہے محبت نہیں ہے تو کیا ہے محبت ہے نا میرے مشرق کے مشرق سلسل تو وہیں سے کرتے تھے کے من پیدا ہو دل پر نہ ہوئی میرا ایک تو ظاہر ہے اللہ سے کہ میں نیند قربان کر رہا ہوں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہوں اور دوڑا تھک رہا ہوں دوڑا دوڑ رہا ہوں مالک کے حکم پہ چلا جا رہا قوم اب اس کے بعد جو ہے مالک کا حکم ہے کہ ہمارے دربار میں کھڑے ہونے کا طریقہ ہے یہ ادائے محبت نہیں ہے کیا ہے پھر ہمارے سامنے چکو یہ ادائے محبت نہیں ہے کیا ہے اس کے بعد اپنا سر جو سب سے اشرف کی رنگوں نے عطا فرمائی ہے وہ ہمارے سامنے کی طرف یہی یہی چیز دیکھ کر شیطان مزید ہو گیا اجر کیا میرے ملک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو سجدے کیوں بند کیے شیطان کو جگانے کے لیے کہ تم نے تو ایک سچے سے انکار کیا تھا اور ایک وہی مقبول ہے جس کو تم نے کہا کہ الگ نہیں انکارے اور نے کی کہ مجھ کو آپ نے آپ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے تو مٹی ہے میں عبدل نہیں تو نے وقت کرا تو نے تو انکار کیا اور سب قبول کیا لہٰذا وہ مزدور ہوا اور دو سنتے اس لیے کہ ایک ہی دوستان دو سنتے کرتا اللہ کی محبت نہیں ہے کیا اپنی اتنی اشرف اور افضل چیز کو اللہ کے کام نہیں کرنا نہ ہاں، کر رہا ہے ہو رہا ہے آوازائی کر رہا ہے محبت سے اللہ کا نام دے رہا ہے تو یہ اللہ محبت دکھلانے کے لیے اللہ نے ہم کو سب سے پہلے آزاد ہم ان آزاد وہ کام کریں جو اللہ کو محبوب ہے اس کی اللہ نے منع پر معاف دیکھو یہ گندا کام ہے نگاہوں کی حفاظت کرے نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ گندا کام خبیب کام لانتی کام تو اپنے نبی سے کہلوایا میرے مجھے فرماتے تھے کہ یہ اتنا گندا کام اور لانتی کام تھا کہ اللہ تعالیٰ کو مومنی سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے کھایا نماز کے لیے تو حکم دیا پس والا کہیں کا ہے نبی آپ کہہ دیجیے تو میں ایسے نہیں کو پتا ہے ایمان لگو یہ کام کرو کر رہے ایمان لڑو تمام کو لیکن اس چیز حکم کو دیتے ہوئے یہ اتنی نارایتی اور گندگی کا کام ہے پتلیائی کا کام نہ میرا موقعوں کو دیکھنا یا عورت کسی نامحرم مرد کو دیکھنا دیکھو جو نماز روزے زکات وغیرہ کا حکم اللہ نے دیا تو مومنی اور مومنان کو ایک ساتھ ہی لیکن یہ وقت اتنا موسم شان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنات کے لیے آگے الگ آیا نہیں الگ فرمایا ہے بکل مومنات یا روزواری اور مومنات سے بھی کہہ دیجیے کہ نبی آپ ہی کہہ دیجیے کیونکہ ہم کو براہ راست کہتے ہوئے حیات نالایا کا کام جیسے بیٹا کوئی گندا کام کرتا ہو نالایا کا کام کرتا ہے بے حیائی کا کام کرتا ہے تو باپ خود نہیں کہتا اس کو شرم آتی ہے کسی دوست سے کہلواتا ہے کہ اس کو برائے کا کام کرنا ہے اللہ کو بھی اس حکم کو براہ راست دیتے ہیں آیا ہے اور نبی سے ہے اور یہ اتنا غلیظ کام ہے میرے محترم دوستوں ہمیں بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق کے بعد ہی اس چیز کا احساس ہو ہمارے مرشد نے ہی ہم کو یہ باتیں نکلائی ہیں ورنہ ہمارے گاڑی بھی تھی نماز بھی پڑھتے تھے لیکن نگاہوں کی حفاظت نہیں ہمارے نہیں جانتے تھے کہ یہ اتنی نالائتی کا کام ہے لانتی کام ابھی آپ کو تعریف بھی کر دیتے ہیں کہ کتنا گندا کام دیکھو پرانے پاک میں اللہ نے حکم دے دیا کہ نام ہے حکومت سے اب یہ آیا ثابت کر دیا کل ممکن ہے اور تم میں لگتا ہے ایسے ہی بیان کو بھی فرما دیا میرے کو صرف فرما دیتے کہ جو شخص اپنی نگاہ خراب کرے گا اللہ رسول کا نام فرمان ہو جائے گا اللہ کا نگا نام ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں چاہے وہ چلی ہو چاہے زمانی ہو چاہے بھابھی ہو چاہے تالی ہو یہ سب کو دیکھنا آ رہا اللہ کا ہے اور یہ کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے میرے دل کو ہاں، سوچ لو کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے ایک شخص امریکہ جائے اور وہاں کے جو ہے وہ قوانین کو ٹھیک کرنے جائے ڈرائیونگ ٹھیک کرنے جائے اور ڈرائیونگ کرتا رہے پولیس گلاش کر لے گی اور کہیں بھی کیا آ رہا آپ سے کاغذ اور ہیں تو آپ نے یہ ایکسیڈنٹ کر دیا تو اگر کوئی آدمی یہ کہے گا نہیں تھا معاف کیجیے تو وہ آپ کی معافی مانگے مانے گا کہے گا آپ نے کیوں نہیں سیکھا جب گاڑی چلا رہے ہیں نا تو آپ سیکھ کے کیوں نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ یہ سوال وہاں یہ نہیں چلے گا اللہ نے ہمیں معلوم نہیں تھا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہم نے تم تک رسول نہیں بھیجا اور ہم نے تم اپنی کتابیں نہیں ہیں جب تک نہیں پہنچے تھے اور رسول جب چلا گیا تو ہم نے صحابہ کو باقی رکھا صحابہ جب چلے گئے تو تابعین کو باقی رکھا تابعین چلے گئے تو تابعین کو باقی رکھا اور پھر رسول کے بعد ہم نے اور یہ اللہ کا سلسلہ قائم رکھا اب بادل ہو جائیں کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اولیاء رہے ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ ولی تو اللہ کا وہ ہوتا ہے جو ہوا میں ہوتا ہو یا پانی پر چل کر دکھایا بغیر کسی کے تو بھائی کرامتیں اولیاء اور کی حق تو ہیں لیکن کرامت ولایت کے لیے لازم ہے ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا ہو اور وہ ہوا میں بھی ہوتا ہو میرے تو بتاتے تھے وہ ہوا میں ہوتا ہو رات دن سر کے سنت جو کرے شیطان اس کو شیطان سمجھو جو آج اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق سے نہیں چلتا نہ داڑھی رکھے ہوئے ایک موٹی اور نہ ہی جو ہے وہ کرنے کھلے ہوئے ہیں اور نہ دیکھ رہے تو جینس اور نیکر پہنا ہوا ہے یا ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے یہ ایک ولی اللہ ہو باتیں ایسے بھی بنے ہوئے ہیں باتیں مال مال کھانے کے لیے بھی بن بیٹھے ہیں میرے بچے پر تھے کہ مال کھانے والے یہ تو پیر بھی نہیں ہے تو پیر بھی نہیں پیر کیا یہ تو پیر بھی نہیں ایک ایک پیٹو پیر تھا وہ نماز پڑھا رہا تھا تو اس نے نماز کے دوران ہی آواز نکالنی شروع کی اب بڑے پیچھے جو مختلف ہے وہ بڑے حیران ہوئے کہ نماز کے بعد پوچھا کہ حضرت یہ آپ دس دس دس نماز میں کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا ارے خاموش ہو جاؤ حرم شریف میں کتا جا رہا تھا ہم اس کو رہے ہیں یہاں ہندوستان میں حرم شریف میں کتا نظر آ رہا ہے تو مختلف کو بڑے منتقل ہو گئے ہو انہیں میں ایک سفر مندی تھا انہوں نے کہا اچھا تمہاری ابھی بتاتے ہیں تمہیں یہاں جو حرم شریف نظر آ رہا ہے تو اس نے کہا کہ صاحب آپ کی ہم دعوت کرتے ہیں بہت سلطان ہاں تو پیٹو تھی جس کو مولانا شاہ ہے صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے ایسے پیروں کے لیے کہ ہال تیرا جال ہے مقصود تیرا مال ہے مال کیا خوب تیری جال ہے راتوں کو اندھا کر دیا سٹے کا نمبر بتا رہا ہے کہیں کچھ بتا رہا ہے کہیں گیس کی باتیں بتلا رہا ہے کسی نے سکتا اور یاد آ گیا کوئی مجبوری ہو یہاں جنہوں نے مدعو کیا تھا نے آپ کا کیا اور ہم نے ان سے پہلے کہہ دیا تھا کہ بات مختصر کرنا جو ہے وہ مجھ کو آتی نہیں ہے تو میں کوشش کو کروں گا کہ ساڑھے سات سال ختم کر لوں مجھے بھی جانا ہے میرے گھر میں بھی ان شاء اللہ عشا کے بعد تو جہاں بھی بات وقت ہو جائے گا ساڑھے سال اللہ اسی نے دشک یہ آیا کہ ایک کا ہمارے حضرت کے پاس آیا کوئی بڑے آدمی نے ان کو ہمارے حضرت کا پتہ دیا نے کہا میں بڑا پریشان کاروبار میں بڑی تنگی ہے بہت پریشانی ہے اور میں نے آپ کے پاس گیا تھا اس نے کہا کہ تمہارے کسی نے کچھ کرا دیا بھائی اللہ نے پوچھا تم کیسے پتا چلا تو اس نے کہا کہ میں نے وہاں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا تین دن کے بعد آنا اور جب میں وہاں آپ کے یہاں گیا تھا تو اس نے خود ہی مجھے بتا دیا کہ تمہارا کاروبار ٹھپ ہے تمہیں یہ پریشانی ہے نے غیر سے معلوم کر کے جنات سے معلوم کر کے بتا دیا حضرت نے اس سے پوچھا بھائی کیا کیا معاملہ ہوا تو معلوم ہوا کہ وہاں اس کا اسسٹینٹ باہر بیٹھا ہے ساری کاروائی سارا معاملہ تو اس نے پوچھ لیا اب جب اندر گیا تو اس نے انٹر بند بتا دیا کہ اس کے ساتھ کاروبار ٹھپ کا معاملہ ہے سارے ان کے کوٹ پٹ ہوتے ہیں انہوں نے بتا دیا اندر اندر جا کے وہ جو پیر بنا ہوا تھا اس نے کہا ہمارا کاروبار ٹھپ ہے جانتے ہیں بڑے مروب ہو گئے وہ بولی گئے کہ ہم بارہ بھی یہی کو بتا کے آ رہے ہیں بارہ مہینے کا تین دن کے بعد آنا اور تین دن کے بعد جب میں گیا تو مجھ کو ایک قبرستان لے گئے وہاں ایک چوٹی میں قبر تھی اس کے اندر ایک پتھر اٹھایا تو نیچے ایک روئی کی گدی تھی اس میں گیارہ سوئیاں لگی ہوئی تھیں اور اس گدی کے اندر سے کاغذ نکلا جس میں لکھا ہوا تھا کاروبار ٹرک کاروبار ٹرک کاروبار ٹرک اب حضرت نے ان کو سمجھایا کہ بھلے آدمی تم نے سارا کام تو پہلے حضرت کو بتا دیا سارے معاملات اس نے اندر انٹرکام کو بتا دیا اس نے آپ کو یہ پانچے میں لے لیا کہ ہم نے جنات سے پوچھ کے بتا دیا اور جا کر گیارہ دئییاں پاکستان میں خود ہی جا کے دبا دی اس کا خرچہ ہوا گیارہ کا اور آپ سے اس نے پانچ ہزار لی تب ان کو ہاں واقعی میں تو ایسے فرینڈ کو بتایا تھا تو یہ حال ہے تو اس کو فرمایا کہ حال تیرا جال ہے مقصود تیرا مال ہے کیا بھوک تیری چال ہے لاکھوں کو پتا کر کے بڑے بڑے M S C B S C جو ہے جوتیاں ہیں یہ دین سے دوری کی جو ہے بوال ہے دین سے دوری کا بوال دین سیکھا نہیں کہ دین کیا ہے کرامتوں کے چکر میں پڑھ کے جو ہے ایسے لوگوں کو اپنا مقتدا بنا لیا جو خود گمراہ ہے ان کو ان کو اپنا مقتدا بنا لیا اپنا پیر بنا لیا تو غلط وہ پیٹ پیر کی جب دعوت ہو نہیں تو بڑا ہوشیار آدمی تھا اس کو معلوم تھا کہ پیر جو ہوتے ہیں تو مربت چیزیں کھانے کے آتی ہیں روٹیاں بڑھاتے ہیں اس نے کیا کیا کہ وہ بی کے ساتھ اس کے خادم تھے ان کے لیے تو الگ الگ سال میں خشکا اور اس کے اوپر اوپر اوپر بوٹیاں بکرے کی ہم لگا کے ان کو وہ پیش کیا اور پیر صاحب کے سامنے بڑا پھل پیش کیا لیکن صرف چاول ہی چاول خشک چاول اور پیر صاحب نے دیکھا کہ میرے خادموں کے ساتھ تو یہ معاملہ بوٹیاں مل رہی ہیں تو اس کو تو بڑی توہین ہے اس نے کو جو ہے خشک چاول اور میرے خادموں کو جو ہے بوٹیاں وہ اس نے تال کو پڑے ہیں یہ میرے ساتھ کیا بدتمی تھی وہ اس نے کہا جی کیا ہو گیا اس نے کہا یہ خوش چاول اس نے اپنا بوٹی ہے نہ کچھ ہے اور میرے حاضروں کے لیے تم نے بوٹیاں اس نے چاول اوپر سے ہٹایا اور نیچے دکھایا کہ یہ پیچھے بوٹیاں ہیں یہاں سے حرم شریف کا کتا آپ کو نظر آ رہا ہے چاول کے کہنے میں نیچے آپ کو بوٹی نظر نہیں آتی پھر جو ڈنڈا لے گیا اس کی پٹائی کی اور تو پکڑا تو یہ بیٹو پیروں کا یہ حال ہے تو میرے تو ہوا کے اڑنا ہی اگر آپ کو اچھا لگتا ہے ولایت اس میں نظر آتی ہے تو مکی سے ہو جاتی ہے مکی سے در ہو جاؤ وہ بھی تو ہوا اڑتی ہے اور اگر پانی پہ چلنا آپ کو آپ کے ولایت کا معیار ہے کہ بلّہ کا بلی جو ہوتا ہے جو پانی پہ چلنے ہے تو ٹکے سے ہو جاؤ ٹکا بھی تو پانی میں چلتا ارے میرے علی و دوستوں ولایت کا یہ معیار نہیں ہے ان اولیاء اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا ولی وہ ہے جو متقی ہے اور متقی کون ہوتا ہے جو گناہ ہے متقی وہ نہیں فرمایا کہ علم متاثروں کی نولیا ہو علم متاثروں کہیں ہے کہ جو زیادہ تاثر پڑھتے ہیں وہ میرے ولی ہے کہیں یہ فرمایا علم متنفروں جو نوازی زیادہ پڑھتے ہیں وہ میرے ولی کہیں نہیں نہ آبی سے باپ میں ملے گا نہ پرانے باپ میں بھائی قرآن و حدیث میں جو ہے وہی پیش کمپیشن ہے وہی ہمارا دین کہیں بھی نہیں لکھا نہ ہی یہ فرمایا کہ جو زیادہ نقلی پورے کر رہا ہے وہ میرا دوست بلکہ فرمایا کیا ہے جو گناہ نہیں کرتا گناہ سے پرہیز کرنے والے وہ میرے دوست میں ان کو محبوب رکھتا ہوں کیوں محبوب رکھتا ہوں گناہ سے پرہیز کرنے میں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا ہم کی بات ہے ہم تو پڑھ رہے ہیں نوابل پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں یہ اس سے کیوں نہیں ہمیں ولایت مل رہی ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وجہ یہ ہے میرے اپنے دو دوستوں اور میرے لیے طرح بزرگوں اور علماء کرام میں علماء کرام کو بھی خاص طور سے پچھلے دنوں حضرت نے مجھے بھی یاد کروایا تھا وہاں اللہ میں تو یہی بات کر رہا تھا کہ اصل مقصد کیا ہے اللہ کو حاصل کرنا تو عبادت سے عبادت کرنے میں تو نفس کو مزہ بھی آتا ہے نا بھائی ہر کوئی مزیدار عبادت کر لیتا ہے نافل پڑھنے میں ذکر اذکار میں مزہ آتا ہے آنا بھی چاہیے آتا بھی ہے لیکن نانی وہاں مرتی ہے جہاں گناہ سے بچنے کا موقع ہے یہاں بڑے بڑے ہاتھی نکل جاتے ہیں جب کوئی حدیث سامنے آ رہا ہو اس وقت کی یہ حفاظت کریں کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے خبردار یہ حدیث بنایا ہے لیکن خبردار اس کا حکم تمہارے لیے نہیں ہے ان کو مت دیکھو کو دے ہم نے حکم دیا ہے مولانا دنیا کا شہر یاد آ گیا بر جاجا دوست سب کے دوست سن وہ حق دا با حق کی سن ارے میرے میرے دوستوں اللہ کے حسن و نماز کے آئینے اللہ نے بنائے ہیں لیکن آئینوں کو اللہ کے حکم سے سیکھنا شروع کر کیونکہ اللہ کا حکم سیکھتی ہے یا یہ حدیث سیکھتی ہے بتائیے میرے بھائی اللہ کا حکم زیادہ سیکھتی ہے کہ نہیں ہمارا سب سے بڑا رشتہ کس سے ہے اللہ تعالیٰ سے کیونکہ اگر اللہ ہمیں ہمارے بابا کو پیدا نہ کرتے تو وہاں جاتے ہمارے دوست کہتے تھے کہ اگر مرغا مرغی حرکت نہ کرتے تو ہم کہاں سے کھاتے تو ہمارے ماں باپ کو بھی پیدا کرنے والے کون ہیں اللہ تعالیٰ ہے سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کو کھلانے والے کون ہیں ماں باپ کو پالنے والے کون ہیں ہمارے و اجداد کو پالنے والے کون ہیں رزق دینے والے کون ہیں اور زندگی دینے والے کون صحت دینے والے کون عزت دینے والے کون بیوی بچے ماں ملک دینے والے کون اللہ ماں باپ تو کفایت کفایت کرتے ہیں ظاہری اور کفایت حکومت کی کون کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا رشتہ اللہ تعالیٰ ہے اب یہاں دیکھنا ہے کہ تم بھائی ہم سے محبت کرتے ہو یا تم مرتے ہو یہ ادا کیونکہ اللہ نے ہمارے اندر گناہ کا مادہ رکھا ہے فرشتوں کے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہے وہ معصوم ہے وہ گناہ کر ہی نہیں وہ جانتے ہی گناہ کیا کیا اور یہی انسان کا شرم پڑا ہے یہی چیز کہ گناہ کا مادہ ہوتے ہوئے کشش ہوتے ہوئے دل میں تقاضا ہوتے ہوئے کہ اس عجیب کو دیکھ لیں پھر اگر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اپنا دل توڑ دیتا ہے اس دل کے توڑنے پر اس محبوب حقیقی کو پیارا یہ میرا بندہ ہے پھر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں دیکھو تم نے کیا کہا تھا کہ انسان کو آپ پیدا کر رہے ہیں یہ تو زمین میں جانا مچایا تھا کہ اللہ فخر کریں گے دیکھو یہی میرے بندے دیکھو میرے آئے یہ میرا حکم نہیں توڑ ہے میں نے تم تم کو تو گندا تقاضا دیا ہی نہیں یہ گندا تقاضا ہونے کے باوجود یہ ہم میرا حکم نہیں توڑ دیکھو یہ اپنے دل کو توڑ رہے تھے یہ دل جو ہے نا دل خواجہ صاحب فرماتے تھے نا چیز ہے پھر بھی ہیں بڑی چیز مگر ہم اگرچہ مٹی کے ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے مٹی کے ہیں پیٹ میں ہمارے گوبر بھرا ہوا ہے لیکن پھر بھی ہے بڑی چیز مگر بڑی چیز کیسے ہو جاتا ہے انسان اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس دل کے علاوہ پوری کائنات میں نہیں آ سکتی ہے نا ان اگر واشفقنا من واشفقنا منها حمل انسان ساری کائنات نے اس شریعت کے ان احکامات کو ماننے سے بوجہ اللہ کی عظمت کے انکار کر دیا معذرت کر دیا اللہ آپ سے کروڑا بول کھایا جائے گا لیکن یہ انسان ہی اور کیوں انسان نے اٹھایا اتنا او گانا چلا ارے بڑا نکلا کیوں اس لیے کہ اس محبت کا مادہ دے محبت کا اس لیے اس نے بوجہ محبت کے آگے بڑھ کے اٹھایا ہوتا ہے نا جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بڑے بڑے مشکل کام انسان کر ڈالتا ہے لاؤ جہاں دوبارہ کام کر دیتے ہیں چلو چلتے ہیں کتنی دور جانا ہے اچھا، ہوتا ہے کہ نہیں دنیا میں بھی تو یہ ہے کہ انسان نے اس بارے میں کو پھل ہے اور قبول کر لیا تو یہ فرماتے ہیں کہ ناچی میں پھر بھی ہیں بڑی چیز مگر ہم ایک ہستی مطلب کی دیتے ہیں خبر ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں اپنے دل میں اور اس کی دولت کو آپ ہی شیئر کرتے میں ختم کر دیتا ہوں بھائی کوئی وقت نہیں کیا کرتا فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے دہلی رحمت اللہ بادشاہ نے مولیا کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں بادشاہ نے مولیا ہندوستان کہتے ہیں دلے دار جواہر پا رہے ہیں اس پر دار دے کر تو گردوں کی سامانے کے منگا چیلنج کر رہے ہیں سلاطین کو مغلیہ سلاطین کو کہ اے مغل بادشاہ ہو اس زمین و آسمان کے درمیان ولی اللہ جیسا دل اگر کوئی رکھتا ہو ولی اللہ جیسا امیر کوئی ہو اپنے آپ کو کتاب کر کے فرما رہے ہیں تو میرے سامنے آئے میرے جیسا کوئی امیر ہو کیوں اس جس دل کے اندر اللہ کی محبت کا وہ ہوتی ہے کہ اگر تم کو پالو ساری کائنات تمہاری آنکھوں سے گر جائے گی نگاہوں سے گر جائے گی جو تم میرا تو سب میرا فلک میرا زمین جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی ہے بس میں مجبور ہوں پابندی سے اگر میں مضامین تو بہت سے ہیں لیکن اب مجھے بھی جانا ہے اور حضرات سے بھی وقت وقت کی قید نہیں اس لیے مجبور ہوں کہ یہاں درمیان میں بریک لگانا پڑا بس گزارش یہ ہے میرے عزیزوں کہ کسی کو اپنا جو ہے وہ ٹرینر ٹرینر مقرر کریں جیسے جلیبی بنانا ہو تو اگر کتاب پڑھ کے کوشش کریں گے جلیبی نہیں بنا سکیں گے اتنی معمولی سی چیز ہے جلیبی بیس روپئے کی آدمی کھا لیتا ہے بازار سے لے کے اتنا بنانا پڑتا ہے خود بنائے گا تو اس کو کتاب پڑھ کے نہیں بنا سکے گا ہاں کسی ساری زندگی نہیں بنا سکے گا ہاں کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے کہ بھائی جان میں جلیبی بنانا سکھا دوں جب کہ وہ چند دن کے اندر اس کو ہاتھ پکڑ کے جب چلائے گا جلیبی بنانا سیکھ جائے گا جب اتنی معمولی چیز جو ہے بغیر کسی کی شاگرد کے نہیں سیکھ سکتا تو اللہ کا دین ہم کیسے بغیر کسی کی شاگردی کے سیکھ سکتے تو دین سیکھا جاتا ہے اللہ والوں سے نہ کتابوں سے نہ بازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا کتابوں سے علوم مل جائیں گے لیکن عمل کی توفیق اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر اور اخلاص کی دولت خطب عالم حضرت مولانا ضروری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اخلاص تو ملتا ہی اللہ والوں کی اللہ والوں کی صحبت سے اگر لاکھ عمل کر لیے لیکن بغیر اخلاص کے ہوئے بتائیے قبولی تو فائدہ کیا ہے اخلاص کتنا ضروری ہے فرمایا کہ اخلاص تو ملتا ہی اور یہ اللہ کی صحبتوں سے اس لیے فرمایا کہ کتابوں سے نقوش تو مل جائیں گے لیکن جو ہے ان پر عمل کی توفیق اور اخلاص اللہ والوں سے تعلق کے بعد کیونکہ اللہ والے نفس کو مٹاتے ہیں اور نفس کو مٹائے بغیر اس پہ بعد میں کبھی بات ہوگی موقع ملا نفس کو مٹائے بغیر اللہ نہیں ملتے اللہ نہیں ملتے اس لیے اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا خدا اللہ نند رکھا اللہ ہیں یہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تخیا کرا لیا کرا لیا کر لیا کرا لیا کیونکہ مربع بننے کے لیے کوئی مربی ہوتا ہے نہیں جب تو خود کپور نہ پکا اور خود مربع کے سامنے آ گیا ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا مربع کوئی بنانے والا ہوتا ہے ایسے ہی جس نے اپنا تفکیا کرا لیا تو تجیا کرانا کرنے والا کوئی ہوتا ہے کوئی کوٹنے پیٹنے والا ہوتا ہے جب تھوڑی کوٹ پیٹ کرتا ہے دن کے اندر تکبر کے بھی بجر کے گھر اور اپنی خود پسندی کے گینڈ خود رائے کے گینڈ اور دکھاوے کے گینڈ یہ سب اخلاق رضیلا ہیں ان کو کوٹ پیٹ کے وہ نکال دیتا ہے دھیان کو بیٹھ کے تب دل جو ہے گندے گندے اخلاق سے خالی ہو جاتا ہے گندے گندے باتوں سے خالی ہو جاتا ہے اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ اپنا گھر بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کا آئندہ ہی کا سروگوں میں مومنی کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں مجھے پسند ہی ہے یہ ٹوٹے ہوئے دل رہنا جو میری خاطر سے ٹوٹا ہو جو میری خاطر سے ٹوٹا ہو میرے حضرت کا شعر ہے میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں کیوں پیار آتا ہے میرے ٹوٹے ہوئے دل پر یعنی گناہوں کے تقاضوں سے بچنے میں جو دل ٹوٹ رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے یہی ولایت کی شرط ہے اسی وجہ سے اللہ نے ولایت کی ولایت کا معیار اس دل ٹوٹنے میں رکھا ہے کہ جو شخص میری خاطر سے اپنا دل توڑتا میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں سے اپنے بچے ماں کیسی محبت سے اپنے بچے کو چنتی ہے جب وہ ہوتا ہے اس کا دل ٹوٹتا ہے چار بچے کباب سونا بریانی کھا ہیں اور ایک بچہ بیمار ہے اس کو کہتی بیٹا صبر کرو آنسو باہر ہے رہا ہے کو پیار کرتی ہے کہ بیٹا تم صبر کرو گے بچے ہو جاؤ میں تمہیں خوب جمع جما مجھ سے مالا ایسے ہی اللہ تعالیٰ ستر ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اپنے بندوں سے تو جب بندہ ان کے لیے اپنا دل توڑتا ہے گناہ سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی پیارا بس رہا بس الحمد للہ حضرت کی فرمائش پوری ہو گئی میری تو گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات کے پاس ماشاء اللہ بڑے بڑے اور فرمائیں اور مجازی حضرت والا کے لیے بڑے بڑے آپ انہیں لوگوں سے فائدہ اٹھائیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت دینا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور وہ بھی ہیں مولانا محمد علیہ وہ آپ ہی ہیں جی، جی، جی۔ اچھا ہاں، وہ ایک دوسرے ساتھ ہیں ان کو بھی تو اجازت دینا اچھا آپ کو اجازت دیں تو آپ بھی مولانا محمد احمد صاحب ہمارے حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے طریقہ مطالعہ بیٹھے آپ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے آپ کے تو گھر میں خود ناطن کی موتی موجود ہے اکثر ہوتا یہی ہے کہ جو گھر کی چیز ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی تو ان کی گیا ہے ان کی پچھلی میں نے مجھ کو ان کی فرمائش پر میں حاضر بھی ہو گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماشاء اللہ بھرپور اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو دولت دی ہے آپ نے سے استفادہ کریں اور جس کو مناسبت مناسبت تو شرکت ہے مناسبت ہونی چاہیے دل لگنا چاہیے تو ان سے خوب فائدہ اٹھائے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ساری دولت جو اللہ تعالیٰ نے پانی کی ہے ان شاء اللہ ضرور ہو کچھ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کہیں کہیں پہ کچھ کر دیا کہیں کو کر دیا لیکن وہ اوپر بیٹھنے سے کام بنانے والے ہیں اور نہ دکھاوے اور رجوع اور تکبر تکبر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی اعظم تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اور تکبر نکالتے ہی اللہ والے ہیں تکبر کرنے وہی نکالتے ہیں جب تک کسی اللہ والے کی جوتیاں نہ اٹھاؤ اپنی نفس کی پٹائی نہ کرواؤ اس وقت تک یہ حاصل نہیں ہوتا کہ ہم سب کو عمل کی توفیق میں نصیب فرمائیے اور اپنے اپنے مشاہد کو چننے کی توفیق بتا فرمائیے اور اللہ ہم کو اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق بتا فرمائیے اور اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق بتا فرمائیے اللہ سے ہماری حفاظت فرمائیے اخلاق حمیدہ سے ہم سب کو نواز دیجیے ہم سب سے قبول فرما لیجیے صلی اللہ آگاہ کرتے ہیں مہاراج نام